یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب سب نے ابو معاویہ سے حدیث حدیث بیان بیان کی کی کہا ہمیں سفیان نے ابو معاویہ اور سفیان دونوں نے آمد سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی ابو معاویہ سے یحییٰ اور ابو قریب کی روایت میں ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب پانے والوں میں سے تصویر بنانے والے ہیں اور سفیان کی حدیث وقی کی حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اڑتیس